وعد الله الذين الذين آمنوا منكم وعملوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف من من قبلهم ولا ولا ولا يمكنن يمكنن لهم لهم لهم دينهم دينهم الذي الذي ارتضى يبدلنهم بعد بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر ذلك هم الفاسقون وقال في موضع آخر وقال وقال وقال أيضا هل جزاء الإحسان الإحسان إلا رسول الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم من لم لم يشكر يشكر الناس في حديث آخر وآتك كل ذي حق حقه أو كما قال <clears throat> معزز معزد حاضر میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں پہلی آیت کریمہ اس کا تعلق سورہ نور سے آیت نمبر پچپن ہے اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کس چیز کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے لیس تخلیف نہ فی استخلف الدین امن قبل کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا زمین میں انہیں حکومت عطا کرے گا کم استخلف الدین امن قبل جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر زمین کے اندر خلافت نصیب فرمائی ولاکن علیہمکن دین اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے اس دین کو غالب کرے گا تمکنت عطا کرے گا ولی بدل باد خوف امنا اور ان کے خوف کے بعد امن و امان میں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دے گا خوف کی جگہ پر امن و امان آ جائے گا لیکن دو شرطیں اللہ حرب نے بیان فرمائش کے لیے یا ابدوننی وہ میری عبادت کرے ولا شرکون ابھی شیا اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے یہ دو شرطیں پائی جائیں گی اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور صرف عبادت کافی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا اپنے آپ کو شرک کی آمیزی سے دور رکھنا ہوگا یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العامین نے جیسے سابقہ قوموں کو دنیا کے اندر خلافت رسیم فرمائی بنو اسرائیل تھے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو ظالموں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل جو مظلوم قوم تھی پسی ہوئی قوم تھی مقہور قوم تھی بیکورڈ قوم تھی اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس کی بنا پر جب انہوں نے توحید کو گلے لگایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر انہیں خلافت نصیب فرمائی اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے زمانے میں سب سے زیادہ ان کو اللہ نے فضلت فرمائی اور فوقیتہ فرمائی دو شرطوں کی بنیاد پر میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے امن کا فرب عدد اور اس کے بعد جو کفر کرے گا انکار کرے گا فا کا عمر تو وہ لوگ کیا ہیں فاسق ہیں وہ لوگ فاسق ہیں جو ان نعمتوں کا انکار کریں یا اللہ رب العالمین پر ایمان کا انکار کر دیں وہ لوگ فاسق ہیں یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں بہت عظیم آیت ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو اور بعد کی جو امتیں گزری ہیں لوگ گزرے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی خلافت راشدہ خلافت بنو میاں اور اس طریقے سے خلافت بنو عباسیہ اور بعد کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس شرط کی بنا پر دنیا کے اندر ان کو خلافت نصیب فرمائی اور یہ صرف صحابہ کے لیے آیت خاص نہیں تھی بلکہ بعد میں آنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے شاید کریمہ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ پر خالص ایمان لائے گا نیک اعمال کرے گا اللہ ہر براہمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ ہر برہمن دنیا کے اندر خلافت نصیب کرے گا لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں میرے بھائیوں تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی لیکن موجودہ دور میں جس ملک کو مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ملک سعودی عرب ہے جہاں پر ہم جیتے ہیں اور جہاں ہم کمانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں یہاں دنیا ملتی ہے مال ملتا ہے اللہ کی سب سے عظیم دولت توحید کی دولت بھی ہمیں یہاں ملتی ہے سنت کی دولت ہمیں یہاں ملتی ہے لہذا اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں اس آیت کریمہ کی واضح مثال اگر کسی کے سامنے دی جا سکتی ہے تو وہ سعودی عرب کی مثال ہے یہ سعودی عرب میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی طرف اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے کہ اللہ کی طرف سنت کی طرف توحید اور سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے جسے دنیا کے اندر موجود ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہے آپ لوگوں کو شاید تاریخ نہیں معلوم اس مملکت سعودی عرب پر تقریباً تین سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی سترہ سو ستائیس کے اندر اور ابھی دو ہزار تیئیس چل رہا ہے چار سال سال کے بعد مکمل تین سو کا عرصہ اس حکومت پر گزر جائے گا پہلی بار جب یہ حکومت آئی تھی دنیا کے اندر قائم ہوئی تھی یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں دنیا کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی اس زمانے کے اندر بھی بہت شرک تھا اس پورے سرزمین عرب کے اندر قسیم کے علاقہ ہو یا آپ جہاں رہتے یہ علاقہ ہو جتنے بھی علاقے تھے ہر علاقے کے اندر شرک کا بازار گرم تھا قبروں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی درختوں کو پوجا جاتا تھا درختوں کے پھیرے لگائے جاتے تھے درختوں کے پاس عورتیں جاتی تھیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی ہمیں یہاں اولاد ملے گی کچھ ایسے غار تھے بلیت الفدا کے اندر اور قسیم کے علاقوں میں جہاں غار میں جا کر کے عورتیں زناکاری کرتی تھی وہاں پر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے سجادہ نشین اور اس طریقے سے قبروں پر بیٹھنے والے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہاں یہ کام کرنے سے ان کو اولاد ملتی ہے اسی زمانے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن گیارہ سو پندرہ ہجری کے اندر جب انہیں جب وہ بڑے ہوئے علم حاصل کیا توحید سنت کا مکہ گئے مدینہ گئے عراق گئے بغداد گئے اور دیگر شہروں کا انہوں نے سفر کیا اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور جب اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہاں تو بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے بڑی بدعت اور خرافات ہے انہوں نے میرے بھائی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا دعوت دینا شروع کیا انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید ہے اور اس کتاب التوحید کا ترجمہ دنیا کے اکثر زبانوں کے اندر کیا گیا یہ بہت عظیم ترین کتاب ہے کتاب التوحید توحید کے تعلق سے اس کتاب کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سمجھے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے شرک کسے کہا جاتا ہے آج ہمارے یہاں لوگوں نے شرک کو عقیدت کے نام پر توحید قرار دے دیا اور محبت کے نام پر اسے توحید سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے لہذا حقیقت میں توحید کیا ہے شرک کیا ہے جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اسے زیادہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ توحید کسے کہا جاتا ہے یہی ملک تھا میرے بھائیوں ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا انہوں نے دعوت دینا شروع کیا انفرادی دعوت دینا شروع کیا الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے ان کی دعوت قبول کیا شرک سے توبہ کیا بدعت اور خرافات چھوڑی بد اخلاقی بھی تھی جرائم بھی تھے اور اس طریقے سے قتل و گری بھی عام تھی اور چوری بےمانی اور لوٹ مار خسوٹ ساری چیزیں عام تھی میرے بھائیوں اور اس طریقے سے پورے راستے کے اندر رہزنی ہوا کرتی تھی کوئی آدمی عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اسے لوٹ لیا کرتے تھے اسے لوٹ لیتے تھے ہمارے ملکوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے پیسے کے لیے گیہوں اور چاول اور آٹا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جان لے لیا کرتے تھے یہ صورتحال تھی جس زمانے میں محمد عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے جب انہوں نے علم حاصل کیا دیکھا یہ تو توحید کے نام پر اسلام کے نام پر پورا بازار شرک کا گرم ہے انہوں نے لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دینا شروع کیا دھیرے دھیرے ہزاروں لوگ الحمدللہ انہوں نے شرک کو چھوڑا اور توحید اور سنت کو غیر لگایا اور اس زمانے کے اندر جو آئینہ ایک شہر تھا اس شہر کے اندر جو حاکم تھے ان کا عثمان بن معمر نام تھا انہوں نے انہیں بھی دین کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اور انہوں نے انہوں نے قبول بھی کیا اور اس طریقے سے امام محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا میرے بھائیوں اور واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا اور وہ محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے جنا کیا ہے میرے اوپر حد نافذ کیجیے امام محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوالات کیے تحقیق کی جب اس نے اقرار کر لیا اعتراف کر لیا کہ ہم نے ذرا کیا ہے تو محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رجم کر دیا رجم کرنے کے بعد جو شریعت کا قانون ہے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو یا مر شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے اسے رجم کر دیا جاتا ہے اور اس لیے اسے قتل کر دیا جاتا ہے پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے کہ اسلام کا قانون ہے لیکن اس زمانے میں یہاں یہ قانون نہیں تھا جب انہوں نے یہ قانون نافذ کیا عثمان بن معمر نے اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا بھی وہی تھا یہ کس بات کا نتیجہ تھا یہ ان کی دعوت کا نتیجہ تھا محمد الحاب رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے کے اندر شرک بداعت اور جناکاری ساری چیزیں عام تھی کچھ دعوت کے کچھ سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ماحول کو اس قدر بدل دیا تبدیل کر دیا میرے بھائی کہ ایک عورت زنا کرتی ہے اور آ کر کے خود اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے اور اس قدر دعوت کا اثر ہوا تھا تو ہوا اس دعوت و تبلیغ کا اس قدر اثر ہوا میرے بھائی کہ وہ عورت آ کر کے اور اس طریقے شرابی اور اس طریقے سے لوگ آتے تھے اور آ کر کے اپنے جرم کا ارتقاب کرتے تھے اقرار کرتے تھے اور باقاعدہ ان کو اسلامی حدود کے مطابق ان کے اوپر حد نافذ کی جاتی تھی جب یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ جب دوپہر کے لوگوں تک پہنچتا ہے آسا کے اندر جس کی حکومت تھی وہ چونکہ بڑی حکومت تھی اس لیے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت کو زنا کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے لوگ جگ کی دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے لہذا اس نے کیا کیا جو ابن معمر تھا فرملا کا جو جو ہے حاکم تھا اس کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا کہ اس آدمی کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے وہ چھوٹی سی حکومت تھی اور اس زمانے کے اندر ہر پچاس کلومیٹر کے اوپر حکومت بدل جایا کرتی تھی آج یہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں لوگ مملکت سعودی عرب کے اوپر کہ انہوں نے عثمانیہ خلافت کے خلاف کے خلاف بغاوت کیا تھا میرے بھائی جھوٹ ہے سب سے بڑا کیونکہ عثمانیہ کا کی حکومت یہاں نہیں تھی عثمانیہ دو خلافت عثمانیہ شریف ہوا کرتا تھا مکے اور مدینے کے اندر باقی اور جو علاقے ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوا کرتی تھی ہر پچاس کلو میٹر پینتیس کلو میٹر کے اوپر ایک حکومت بدل جایا کرتی تھی اتنی زیادہ حکومتیں تھیں اس علاقے کے اندر اسی دور میں محمد عبد الحاب رحمت اللہ آ کے کھولی سب آپس میں دستوں کی بات ہے سب ایک دوسرے کو قدر کرتے تھے ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے ایک دوسرے کے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے یہ صورتحال تھی اس زمانے میں تو ایسا ایسی بات نہیں تھی کہ پورے علاقے میں ان کی حکومت تھی صرف مکہ اور مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا اور وہاں وہ ایک شریف خاندان ہوا کرتا تھا وہ ان کی طرف سے مقرر تھا ورنہ اور جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی ہر پچاس اور پینتیس کلو کی دوری پر حکومتیں بدل جایا کرتی تھی لہذا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض باطل ہے کیونکہ ان علاقوں کے اندر ان کی کوئی حکومت وہاں پر قائم ہی نہیں تھی لہذا اعتراض کرنا ہی غلط ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دیا گیا وہ دریا پہنچتے ہیں جب آپ لوگ ریاض کے آگے جاتے ہیں دریا ایک شہر ہے وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی آل سعود کی وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی سترہ ستائیس عیسوی کے اندر سعود بن محمد نام کے ایک شخص پیدا ہوئے دریا کے اندر ان کو حکومت ملی اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے وہاں دریا پہنچتے ہیں دریا پہنچنے کے بعد وہاں پر محمد بن سعود کی حکومت تھی وہاں بھی میرے بھائیوں یہ درعیہ کے اندر بھی قبریں کی پوجا ہوتی تھی وہاں بھی شرک تھا وہاں بھی بدعت و خرافات تھی لیکن الحمدللہ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا اثر وہاں بھی پہنچ چکا تھا وہاں بھی ان کے بہت سارے شاگرد تیار ہو گئے تھے جب وہاں پہنچتے ہیں اپنے ایک شاگرد کے گھر انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد جو محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کی جو جو زوجہ اور ان کی جو بیوی تھی انہوں نے بھی توحید قبول کر لیا تھا شرک کو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ لوگ جو تھے وہاں اس زمانے کے اندر شرک کرنے والے لوگ تھے جب ان تک بات پہنچتی ہے کہ محمد عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے برملہ سے ہمارے یہاں آگے ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ اور ان سے ملاقات کرو اور اللہ رب الامی نے ہمارے پاس ایک نعمت بھیجی ہے اس نعمت کی قدر کیجیے بڑے عالم دین ہیں توحید اور سنت کی دعوت دے رہے ہیں اور جو دنیا کے اندر شرک ہے اس شرک کے خلاف وہ لوگ تقریریں کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں لہذا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے آفس میں یا آپ اپنے گھر یا محل میں بلانے کے بجائے آپ خود ان کے پاس جائیں آپ بادشاہ ضرور ہیں آپ حاکم ضرور ہیں لیکن علم کے بادشاہ ہوا ہیں علم کے حاکم ہوا ہیں لہذا علم کی قدر اسی کے اندر ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ رات میں بیوی نے کہا صبح محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کا پورا جو لشکر جاتا ہے اس شاگرد کے گھر جس شاگرد کے ہاں محمد عبد عبدالرحاب رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی سنت کی دعوت دی شرک کے خلاف ان کو ان کو سمجھایا اور کہ شرک کیا ہے اور تقریباً یعنی ایک جو ہے درس دیا اور ان کو سمجھایا کہ توحید کسے کہتے ہیں شرک کسے کہا جاتا ہے انہوں نے بے ساختہ کہا یہ تو وہی دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت ہے یہ تو توحید کی دعوت ہے سنت کی دعوت ہے کہا وہی میں دعوت لوگوں کو دے رہا ہوں انہوں نے فوراً توبہ کیا اور اس طریقے سے ان کو گلے لگایا اور میرے بھائیوں پھر وہیں سے پوری پورے علاقے کے اندر جو شرک تھا اس شرک کو انہوں نے ختم کیا اونچی قبروں کو ختم کیا مجسمے جو تھے ان کو توڑ دیا اور اس طریقے سے جو قبروں کی پوجا ہوتی تھی قبریں جو پختہ بنا دی گئی تھی ان تمام قبروں کو زمین بوس کر دیا اور لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دینا شروع کیا اور پورے ساٹھ سال تک امام محمد الحاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دیا اور یہ پورا علاقہ یہ قسیم کے علاقہ ریاض اور اس طریقے سے اور سارے علاقے پورے ان کے زیر نگی آ لیکن میرے بھائیوں وہاں جو حکومت تھی اور جو راجدھانی تھی تھی دریا ہی لیکن میرے بھائیوں تقریباً اکیانوے سال تک یہ حکومت قائم رہی یا ننانوے سال تک اور اس کے بعد پھر اس حکومت کو لوگوں نے ختم کر دیا چار سال کے لیے حکومت چلی گئی پھر چار سال کے بعد دوبارہ یہ حکومت آئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سڑسٹھ سال تک یہ حکومت قائم رہی پھر اس کے بعد دوسری بار یہ اس حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا اور دوسری بار جب یہ حکومت قائم ہوئی تو ان کی راجدھانی ریاض کے اندر تھی اور ریاض ہی کے اندر ان کی حکومت کو جو کیا نام ہے ہائل کا جو بادشاہ تھا یا حکمراں تھا اس نے آ کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور دس گیارہ سال تک ان کی حکومت نہیں رہی یہاں اس پورے جزیرت العرب کے اندر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے کویت چلے گئے اور کویت سے آنے کے بعد امام ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض کو فتح کیا سن انیس سو بتیس کے اندر سن انیس سو دو کے اندر سن انیس سو دو کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ حکومت قائم ہے اور اس طریقے سے ایک سو سے زیادہ سال کا جو ہے تو دس پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا الحمد للہ اور یہ حکومت قائم ہے پوری تاریخ ان کی میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ تین دور ہے ان کا پہلا دور جو تھا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو تقریباً سو سال تک چلا اس کے بعد چار سال کے ان کی حکومت ختم کر دی گئی جو قبر پرست لوگ تھے بداتی لوگ تھے ان لوگوں نے مل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا چار سال کے بعد دوبارہ ان کو حکومت مل گئی کیونکہ میرے بھائیوں یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے لوگ ان کے عدل انصاف کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان کو باقاعدہ بلایا اور کہا کہ آپ آ کر کے حکومت دیجئے آپ کا جو انصاف ہے توحید سنت کی جو دعوت ہے وہ دعوت ہمارے اندر موجود ہے لہذا ہم آپ کو بلاتے ہیں اور اس طریقے سے چار سال کے بعد دوبارہ پھر ان کی حکومت قائم ہوگی اور جب دوبارہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو دس گیارہ سال کے بعد پھر ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے غلبہ عطا فرمایا اور ریاض کو انہوں نے فتح کیا سن انیس سو دو کے اندر تب سے آج تک یہ حکومت قائم ہے تو یہ یہ جو ملک ہے میرے بھائیوں یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ملک ہے یہ دعوت دی گئی کتاب اللہ سنت رسول کی توحید کی دعوت دی گئی اس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا اور یہ کوئی بغاوت اور اس طریقے سے کوئی اور کر کے وجود میں آنے والا ملک نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود ملک وجود کے اندر آیا جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا لوگوں کو شرک سے ڈرایا منع کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینے کے اندر حکومت نہ فرمائی جب شرک ختم ہوا لوگوں کے دلوں کو توحید سے منور کیا گیا لوگوں کو تعلیم دی گئی علم دیا گیا اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر حکومت آ فرمائی اسی طریقے سے میرے بھائیوں اسی نقش قدم پر اسی نبی کی سنت کی پیروی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کا نام نہیں لیا نہ حکومت پر الغار کیا نہ حکومت کے خلاف بغاوت کیا اور نہ یہ کہا کہ سب سے پہلے حکومت قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم دعوت دیں گے ہمارا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں یہ ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد دین کے لوگوں کو دعوت دینا تھا توحید کر لوگوں کو بلانا تھا شرک سے لوگوں کو روکنا تھا اور کوئی ایسا شرک نہیں تھا زمانے جاہریت کے اندر جو زمانے میں شرک نہ ہوتا رہا ہو اس سے بھی خطرناک قسم کا شرک تھا اس زمانے میں جس زمانے میں محمد الحاق رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کھولی تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے اسی دعوت اللہ کے نتیجے میں ان کی دعوت کو اللہ رب العالمین نے مقبولیت فرمائی اور یہاں پورے جدید العرب کے اندر اللہ رب العالمین کو غلبہ عطا فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جیسے سابقہ لوگوں کو اللہ رب العامی نے زمین کے اندر خلاف عطا فرمائی ایسے ہی جو بھی ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے اللہ کی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین کو خلافت عطا فرمائی اور آج بھی دیکھیں میرے بھائیوں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر حدود کا نفاذ ہے حد نافذ ہے یہاں پر حدود نافذ ہیں الحمدللہ یہ جو کوئی ذرا کرتا ہے یا کوئی قتل کرتا ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی چوری کرتا ہے جو بھی اسلام کی سدائیں ہیں اسلام کے حدود ہیں الحمدللہ یہاں پر نافذ ہے یہ کیوں نافذ ہے کیونکہ دعوت اللہ کے وجود میں آنے والا ملک ہے یہ اس لیے اسلامی تمام حدود کا یہاں پر باقاعدہ نفاذ ہے میرے بھائیوں یہاں کا دستور کتاب اللہ اور سب رسول ہے قرآن اور حدیث کے مطابق یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں یہاں دنیا کا اور کوئی نظام اور کوئی قانون نہیں ہے جب ان سے اقوام متحدہ نے طلب کیا تھا کہ آپ کا قانون کیا ہے انہوں نے قرآن پیش کر دیا اور آج بھی ان کا قرآن وہاں پر موجود ہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ قرآن ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں لہذا اس ملک کا واحد ملک ہے جس کا دستور میرے بھائیوں کتاب اللہ اور سنتے رسول ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ پورے ملک کا سفر کر جائیے پورے ملک کے اندر گھوم جائیے آپ پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو شرک اور بدعت کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا یہاں پر جو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے توحید کے نام پر جو شرک کا بازار گرم ہے اور اس طریقے سنت اور عشق اور محبت کے نام پر جو بدعت اور خرافات ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھیے پورے ملک کا دورہ کر جائیے پورے سعودی عرب کا دورہ کر جائیے آپ کو چیز یہاں پر نظر نہیں آئے گی کہ اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں دعوت اللہ کے کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ رب العامی اس کے اندر برکت رکھی اور یہ بات میں کہوں کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید اور سنت کا ڈنکا بج رہا ہے جہاں بھی توحید اور سنت کی آواز اور گڑگڑا سنائی دے رہا ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا ہاتھ سب سے بڑا کردار اگر کسی ملک کا ہے مملکت سعودی عرب کا ہے الحمد للہ سننا الحمد للہ کیونکہ چیز ان کی بنیاد میں چیز شامل ہے اور اسی کی وجہ سے یہ باقاعدہ دنیا کے اندر وجود میں آنے والا ملک ہے لہذا جب بھی یہاں کا بادشاہ حلف اٹھاتا ہے یہ بات کہتا ہے کہ ہم دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں لہذا توحید اور سنت کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہماری حکومت ختم ہو جائے ہمیں گوارا ہے لیکن شرک اور بدعت کو کبھی ہم گوارا نہیں کر سکتے اپنے ملک کے اندر شرک اور بدعت کو ہم کبھی پنپنے نہیں دیں گے کبھی اسے چلنے نہیں دیں گے اس لیے پورے ملک کا آپ دورہ کیجئے آپ کو چیز نظر آئے گی کہ الحمدللہ یہاں پر کوئی بدعت کا کوئی مزار کوئی قبر پرستی اور اس طریقے سے کوئی اڈا بدعت اور شرک کا کوئی خانقاہ کوئی سجادہ رشینی کوئی علم جھنڈا جو ہمارے یہاں پیروں پر اور قبروں پر اس طریقے ساری چیزیں ہوتی ہیں کیا اس طریقے سے اور بہت سارے بدعت عید ملاد النبی شب براج شب معراج کتنی ساری بدعت ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں لیکن الحمدللہ یہ ملک اس سے پاک ہے اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر کے اندر کر لیتا ہے لیکن ظاہر طور پر کوئی چیز یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ میرے بھائی دعوت اللہ کے کا نتیجہ ہے یہ اللہ ربان کا فضل و کرم ہے لہذا یہاں پر جو شرک بدعت کا کوئی اڈا آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا ایسے آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں رافضیت اور خارجیت اور صوفیت اور بدعت اور خرافات کے خلاف اگر کوئی ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو مملک کے سعودی عرب میرے بھائیوں ہر رافضیت کے خلاف اور ہر جو صحابہ کے دشمن ہیں جو رافضی اور خارجی جو اس طریقے سے حکومتوں کے خلاف جو بغاوتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو رگلاتے ہیں اسلامی حکمرانوں کے خلاف اس کے خلاف سب سے مضبوط اگر کوئی دیوار کے طریقے سے حائل ہے کھڑا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے اس کے علاوہ کوئی اور ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا علماء کا ادب اور احترام جو اس ملک کے اندر پایا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے یہاں کا مفتی بڑے عالم دین بیمار ہوتے ہیں بادشاہ چل کر کے ان کی یاد کرنے کے لیے آتا ہے ولی یہاں چل کر کے جاتا ہے ان کی یاد کے لیے عید اور بقرعید کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے یہاں کے علماء بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ اور ولی عہد علماؤں کے پاس آتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے جو ان کو عید کی اور مبارکباد دیتے ہیں یا اس طریقے سے کسی کو فات ہو گئی تعزیت کے لیے بادشاہ چل کر کے جاتا عالم دین کے گھر کے پاس کہ آپ کے والد صاحب کا بھلا عالم کا انتقال ہو گیا اور جا کر کے اس کے گھر پر تعزیت کرتا ہے کوئی بادشاہ کے گھر پر نہیں جاتا یہ جو ادب اور احترام ہے میرے بھائیوں وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء ہیں لیکن وہ علماء جو خارجی زہر کے ہیں جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھارتے ہیں ایسے علماء کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے آپ لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء کو جیلوں بند کر دیا گیا کون علماء جیلوں کے اندر بند ہیں آپ کو معلوم ہے وہی علماء جیلوں کے اندر بند ہے جو حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں حکومت خلاف لوگوں کو بھارتے ہیں اور گلاتے ہیں کہ تختہ پر ان کا تمہاری حکومت آ جائے گی جمہوریت لے آؤ یہاں پر بادشاہت کا ختم کرو ایسے علماء جیلوں کے اندر بند ہیں آپ چھوٹا سا گھر ہے آپ کے گھر کے خلاف میں بولوں گا تو آپ بھی مجھے اپنے گھر پر نہیں رہنے دیں گے آپ بھی مجھے گھر سے بھگا دیں گے تو ایک بڑا ملک ہے اس ملک کے خلاف اگر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا لوگوں کو اگر ابھارا جائے گا تو بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا ہے حکمران کیسے برداشت کر سکتا ہے لہذا خارجیت ہے یہ خارجیت ہے حکمرانوں کے خلاف خرد بغاوت کرنا لہذا وہ علماء جیلوں کے اندر بند ہیں لہذا یہ اس مغالطے میں نہ رہیے کہ یہاں پر جو علما ان کو جیلوں میں نہیں یہاں بڑے بڑے علما دیکھیے الحمد ان کی دعوت ہوتی ہے درس ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا جو ہے وہ کتابوں کی شرح کرتے ہیں اور باقاعدہ حکمرانوں کو اور بادشاہ بادشاہوں کو نصیحتیں کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھیے کہ یہاں کے علماء کس طریقے سے بادشاہوں کو نصیحت کرتے لیکن ممبر پر نہیں کرتے کھلے عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ان سے چپ کر کے ان کے پاس جا کر کے یا خط لکھ کر کے یا اس طریقے سے براسلہ کے ذریعے سے انہیں نصیحت کر کیا کرتے ہیں جو سنت کا اور نبی کا اور صحابہ کا اور دین کا طریقہ ہے اس طریقے کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں یہ خارجیت کی بنیاد پر نہیں کرتے تو جو ادب اور احترام میرے بھائی یہاں پر علماء کا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے اس طریقے سے حرمین شریفین کی مکہ اور مدینہ کی جو خدمت انہوں نے کی ہے آپ پوری تاریخ دے ڈالیے اتنی بڑی تاریخ اتنی بڑی خدمت کسی اور ملک کے اندر کسی اور بادشاہ نے نہیں کی ہے اتنی زیادہ انہوں نے الحمد للہ دولت دیا اس مال و دولت کو حرمین شریفین کی توسیع میں حاجیوں کی خدمت میں اور اس طریقے سے اور دیگر خیر اور نیکی کام میں انہوں نے اپنی پوری دولت کو لگا دیا ہے اور دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے سب سے پہلا جو ملک کھڑا ہوتا ہے جو سعودی عرب ہوتا ہے ابھی زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر اور سیریا کے اندر سب سے زیادہ جس ملک نے بچے بدل کی ہے مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں آپ دیکھیے یہ سارے حقائق ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان حقائق کو نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے اس لیے کہ ان کو یہاں یہ کرنے کا موقع نہیں ملتا بدعت اور خرافات میلاد النبی میراج بنانے کا موقع نہیں ملتا شر کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے حکومت کے خلاف بولتے ہیں اگر یہ موقع مل جائے دنیا کی سب سے اچھی حکومت یہ ہو جائے گی لیکن اس لیے ان کو ہاں نہیں موقع ملتا ہے اس سے پہلے بھی حکومت تھی میرے بھائیوں جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے لوگ ان کے خلاف ہیں کیونکہ توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں شرک اور بداد خرافات سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں اور اکثر لوگ دنیا کے اندر شرک کرنے والے ہیں اس لیے ان کو شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے اس حکومت کے خلاف یہ لوگ بولتے رہتے ہیں یہاں جو امن و امان ہے میرے بھائیوں دنیا کے اور کسی ملک میں اسلامی ملک کے اندر چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ امن و امان یہ توحید سنت کی برکت ہے اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کی برکت ہے آپ دیکھیے ہم اپنے ملک جاتے ہیں ڈرتے ہیں ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں ہمیں خوف رائق ہو جاتا ہے ہمارا مال چوری کر لے گا کوئی موبائل چھین لے گا کوئی پیسہ چھین لے گا پتا نہیں پاس پر ایئرپورٹ ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہاں الحمد للہ آپ پورے ملک کے اندر گھومیے جو امن و امان یہاں پر ہے آپ کو کہیں اور چیز نظر نہیں آئے گی مکاتی میں جالیات یہاں قائم ہیں مرکز دعوت الجالیات یہاں پر قائم ہے پورے سعودی عرب کے اندر تین سو سے زیادہ دعوتی سینٹر قائم ہیں جہاں سے الحمد توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں میرے بھائی بھائی یہ دیکھیے دعوت سینٹروں میں کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جو غیر مسلم تھے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جو توحید کو گلے لگاتے بدعت کو چھوڑتے ہیں شرک کو چھوڑتے ہیں ان کی تعداد تو غیر منی لا تعداد ہے ایسے لوگوں کا شمار ہی کرنا مشکل ہے الحمدللہ اسی اس ملک کی اور اسی دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ملک کی برکت ہے میرے بھائی شریقے صاحب دیکھیے قرآن اس کی تفسیر کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پریس مدینہ کے اندر قائم کیا گیا ہے دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے تفسیر کی جاتی ہے اور اس کو مفت میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے حاجیوں کے ذریعے سے اور اس طریقے سے اور لوگوں کے ذریعے سے وہ باقاعدہ اور یہ یہ سب سے بڑا دنیا کا پریس قائم کیا گیا ایسے ہی اور بھی حدیث کے جو ہے تحقیق کے لیے باقاعدہ یہاں پر سینٹر قائم کیا گیا ہے ملک سلمان حفظ اللہ نے خادم الحرم شریفین نے مدینہ کے اندر باقاعدہ مرکز و سنت نبویہ اللہ کے سو کی تمام حدیثوں کا تحقیق کا بہت بڑا مرکز قائم کیا ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء دنیا کے بلائے گئے ہیں اور یہاں کے بھی علماء وہاں پر کام کرتے ہیں اور سنت اور حدیثوں کا کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی اتباعت کے لیے باقاعدہ کوشاں رہتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ یہ سارے ان کے حقائق ہیں یہ سارے ان کی خدمات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ میرے بھائیوں اسی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا آتا ہے یہاں وزارت سون اسلامیہ ہے جہاں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ میں کئی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر جو ہے علماء کو مبوس کیا گیا ہے جو اپنے خرچ پر بھیجتے ہیں باقاعدہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں اسلامی ملکوں کے اندر بھی غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی اور چاہے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا دنیا کے اکثر ممالک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہاں کے باقاعدہ علماء مبوس ہیں یہاں پڑھتے ہیں مدینہ کے اندر آ کر کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے اندر اور یہاں سے باقاعدہ ان کو دیگر ملکوں کے اندر بھیجا جاتا ہے تو دعوت کے لیے اور اس طریقے سے جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساجد اور مدارس کا قیام مراکز اسلامیہ کا قیام میرے بھائی دنیا کوئی ایسا ملک بلکہ کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پر یہاں کا کوئی اسلامی سینٹر اور اسلامی مرکز نہ قائم کیا گیا ہو جہاں مسجد اور مدرسے کی تعمیر نہ کی گئی ہو اتنی ساری خدمات ان کی ہیں کہ انسان کو بیان نہیں کر سکتا یہ سب اللہ ان کو مال دیا دولت دیا اس مال دولت کو سب اللہ رب العامین کے دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے لگایا لہذا میرے بھائیوں یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کا شکر ادا کریں شکر ادا کرنے سے نعمت برقرار رہتی ہے احسان کو بدلا انسان کو احسان دینا چاہیے لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں عوامی سطح پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور جھوٹ جس ملک کے خلاف بولا جاتا ہے وہ سعودی عرب کے خلاف بولا جاتا ہے اور ان کی ساری خدمات اور قربانیوں کو رائے گاہ کر دیا جاتا ہے میرے بھائی ہمارا وطیہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم شکر ادا کریں گے یہ نعمت برقرار ہے رکھے گی اللہ نے حکم دیا حل جدا الحسان احسان احسان کا بدلہ احسان ہے لہذا ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمد للہ عمرحمان کے ساتھ ہمیں حج کرنے عمرہ کرنے اور نیکیاں کرنے عبادت کرنے اور تمام کام کرنے کے اللہ عبداللہ ہمیں ہر طرح کی آسانی موجود ہے ہمارے ملکوں کے ذریعے آسانی موجود نہیں ہے الحمد ساری چیزیں اسی توحج سنت کی برکت ہیں توحج سنت کے اور حدود کے نفاذ کی ساری چیزیں ہیں تو ہمیں ان حقیقت کو حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نہ العالمین اس حکومت کو باقی رکھے اللہ رب العالمین اسے قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے خیر کے کام کرنے کی نیکی کام کرنے کی اور توجہ سنت کو دنیا کے اندر نشر اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے عام رب العالمین بارک اللہ علیہ ولکم الفاظ ونافان بلا ذکی الحکیم ان تعالیٰ جواب الکریم